العتیات شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں پھر ٹاپ مار کر چنگاری نکالنے والے پھر صبح کے وقت چھاپا مارنے والے پھر اس میں غبار اڑانے والے پھر اس وقت فوج میں گھس جانے والے بے شک انسان اپنے رب کا نا شکر ہے اور وہ خود اس پر گواہ ہے اور وہ مال کی محبت میں بہت شدید ہے کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب وہ قبروں سے نکالا جائے گا اور نکالا جائے گا جو کچھ دلوں میں ہے بے شک اس دن ان کا رب ان سے خوب باخبر ہوگا